وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد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 قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام میرے معزز دینی بھائیوں دوستوں اور بزرگوں ابھی مفتی محمود صاحب مدزی لوگوں نے آپ کے سامنے طلاق کے حوالے سے بڑی اہم اور امپورٹنٹ باتیں کہی واقعہ یہی ہے کہ اسی پر سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے مسلم معاشرہ اگر طلاق کی اہمیت کو اور شریعت نے اس سلسلے میں ہمیں جو تعلیم دی ہے اسے پہچان ہے تو انشاءاللہ اس قسم کی محبتیں کم سے کم آئیں اس وقت ہم لوگ ہندوستان میں جن حالات کے زیر سایہ جی رہے ہیں شاید کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس کی سنگینی سے ناواقف ہو در حقیقت یہ شریعت میں سیدھی مداخلت ہے مسلمانوں کو دوسرے الفاظ میں ہم لوگ کہیں تو یوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بادری شعبوں میں آپ مسلمان رہو باقی شعبوں سے اسلام کو بالائے تاب رکھو میں اور آپ جانتے ہیں نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں مکمل ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا نہ صرف یہ کہ ایمان تعمیر نہیں ہوتا باقی ہی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ نے جو پانچ شعبے اسلام کے ہم کو دیے ہیں پانچوں شعبوں میں سے ہر ایک پر انسان کا ایمان لانا ضروری ہے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا قرآن نے ان کو سچے کافر کہا ہے کہ جو صرف مسجد میں نماز کی حد تک تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور اللہ کے احکام پر عمل کو اپنے لیے ضروری سمجھے اور باقی شعبوں سے اسلام کو خارج کر دیں اور یہ سمجھے کہ باقی شعبوں کے اندر ہم اسلام کے پابند نہیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں سرے سے ایمان ہی ایمان کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی بہت سی وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جو بے ایمان کو سمجھ میں نہیں آتی آج ہم لوگ ایمان پر باقی رہتے ہوئے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایمان کی اس برکت کا کتنا بڑا حصہ ہر مومن کو ملا ہوا ہے آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے دنوں میں ایمان نہیں انہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کوئی دین کسی انسان کی پرسنل زندگی اور انگت زندگی کے اندر دخل بھی دے سکتا ہے انہیں یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتی وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کی نماز اور اس کے عقائد کی حد تک تو دین اسلام احکام دے سکتا ہے باقی اس کی پرسنل لائف میں گھر والوں کے ساتھ رہن سہن میں بازاروں کے اندر اور دوسروں کے ساتھ میل جول کے موقع کے اوپر اسلام کی کوئی تعلیمات نہیں ہونی چاہیے حالانکہ ادنا سے ادنا شرابی کبابی مسلمان کو بھی آپ پوچھیں گے تو وہ اگرچہ عمل نہیں کرنے والا ہوگا لیکن اس بات کا تو دم بھرے گا کہ میرے اللہ نے جیسے نماز میں مجھ کو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے ویسے میری زندگی کے ہر شعبے میں اللہ نے مجھ کو اپنے احکام کا مکلف بنایا بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر بھی میں شریعت کے احکام سے آزاد نہیں ہوں بازار میں دکان پر سودا طلب کرنے کے موقع سے بھی میں شریعت کے احکام سے آزاد نہیں ہوں ایک غیر مسلم سے ایک جانور سے اگر مجھے کوئی سلوک کرنا ہے تو میری شریعت کو مجھے پہلے پوچھنا پڑے گا آپ ایزا دینے والے تکلیف دینے والے جانور کو مار سکتے ہیں یا نہیں مار سکتے اور کب مار سکتے ہیں کب نہیں مار سکتے اس کے باریک باریک احکام فقہ نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں تو کیا یہ صرف دفاتر میں وزن پڑھنے کے لیے احکام لکھے گئے ہیں جی ہرگز نہیں چاہیے کہ مسلمان ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائے میرے بھائی کو ایمان کی برکت ہے کہ مسلمان کم سے کم اسے ضروری ضرور سمجھتا ہے کہ سارے ہی شعبوں کے اندر مجھے اسلام کی مان کر چلنا چاہیے دین اسلام کے احکام کی مجھے پیروی کرنی چاہیے دنیا کا بہت بڑا طبقہ اسے سمجھ نہیں پاتا چاہے اپنے میدان میں وہ کتنا ہی دانشور کیوں نہ سمجھا جاتا ہو اور لوگ ان کی دنیا کتنی ہی عزت کیوں نہ کرتے ہو لیکن انہیں یہ موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی جو ایک ادنا مسلمان بڑی آسانی سے نہ صرف یہ کہ سمجھتا ہے بلکہ اس پر مسلمان کا ایمان بھی ہے وہ یہ ہے کہ سارے ہی شعبوں کے اوپر اسلام حاوی ہے اور اسلام کے احکام تمام شعبوں کے لیے برابر سرا ہے ہمارے شیخ اکرام علی صاحب نور اللہ صاحبہ بہت سی مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی چیز دیکھنے کے لیے دو چیزیں چاہیے ایک تو آنکھوں میں روشنی چاہیے بینائی چاہیے اور باہر کی دنیا میں بھی روشنی چاہیے اگر انسان کی آنکھ بڑی اچھی دیکھنے والی اور باریک باریک چیزوں کو دیکھ سکنے والی ہو مگر اندھیرے میں وہ تو انسان دیکھ نہیں سکتا اور اگر ساری روشنیاں کمکمے سب جلے ہوئے ہیں لیکن آنکھوں میں ہی روشنی اور بینا ہی نہیں ہے تو یہ آدمی باوجود سدھا روشنیوں کی چیز دیکھ نہیں سکتا بس یہی چیز ان حضرات کے ساتھ ہوئی ہے ان میں سے بہت سے تو وہ ہیں جن کے سامنے اسلام کا واضح راستہ موجود ہے لیکن ان کی آنکھوں میں نہیں اسلام کی حقانیت اور صداقت کو پہچاننے کے لیے جس آنکھ کی بینائی کی ضرورت ہے ان سے یہ لوگ معلوم ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّذِي تِسْتُدُورِ قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تو وہ یوں دیکھنے والی نظر آئے گی یہ آنکھیں اور بینائی نہیں کہ یہ دھی مندے ہو گئے قرآن کریم نے یہ کہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّذِي اولئیک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمى ابصارہم اللہ تعالیٰ نے اپنی پھٹکار برسائی ہے جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان پر اور پھٹکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی بات سننے سے بہرا اور اللہ کی چیزیں دیکھنے سے اندھا کر دیا اللہ نے اپنی طرف کی میں اندھا کر دیا اور یہ کوئی نئی پرانی بات نہیں ہے بہت زمانے سے یہ اعتراض چلا رہا ہے صرف اس امت میں اور آج کے دن نہیں قرآن انبیاء کے سامنے بھی لوگوں نے یہی اعتراضات کیے تھے کہ آپ کا دین ہماری اندرونی اور پرسنل زندگی کے اندر بھی دخل دیتا ہے ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاص ایک شعبے کو لے کر دین ہماری رہنمائی کرتا ہوگا ہم لوگ سارے شعبے ہماری شریعت کو اور دین کو سونپنے کے لیے تیار نہیں آپ یقین جانیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے احوال بڑی تفصیل سے ذکر کیے انبیاء کی تعلیمات وہ جو انہیں کرتے تھے بیان کرتے تھے خطاب کرتے تھے وہ بھی ذکر کیا اور قوم جو اس پر اعتراض کرتی تھی اور نہ ماننے کی ٹھان لیتی تھی اسے جو قرآن کریم نے تفصیل سے ہر قوم کا الگ الگ ذکر کیا پچھلی قوموں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اور کیسے آتی سب سے پہلی شرط تو ایمان بغیر ایمان کی یہ چیز سمجھی نہیں جا سکتی دنیا کے لاکھوں گوشت کر ڈالیے جب تک دلوں میں ایمان نہیں اترتا تب تک جو ہے ایمانیات سمجھ میں آنے والے میں آپ کو بہت ٹھیک کہوں تو کسی ادنا سے ادنا مسلمان کو آپ جو عمل نہیں کرتا پوچھ لیجیے اگر اس سے بنیادی معلومات ہے تو وہ اسلام کے تمام شعبوں کے احکام کا ریسپیکٹ ضرور کرتا ہوا نظر آئے گا چاہے اپنی زندگی میں عمل میں نہ لا ہو لیکن اسے ضروری ضرور سمجھتا ہے کہ میری شریعت کی سراب میں مجھے حکم ضرور کرتی ہے اور آپ اللہ کے پلیٹ فارم سے دین کے پلیٹ فارم سے اس کو حکم بتائیں گے تو کبھی وہ یہ رد نہیں کرے گا کہ میری پرسنل زندگی میں اسلام کیوں دخل دیتا ہے ادنا سے ادنا مسلمان کو آپ پوچھ لیجیے ہاں وہ اس کو ایکسپٹ کرے گا اور اسے قبول کرے گا کہ میں خود عمل کرنے والا نہیں ہوں میری یہ مجبوری ہے یہ مجبوری ہے لیکن اسلام کے اس حکم کی ایسے جو ہے بے سمجھی نہیں کرتا جو اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کہ اسلام سودا صدف میں بھی دخل دیتا ہے اور اخلاقیات میں بھی دخل دیتا ہے جنسیات میں بھی دخل دیتا ہے حالانکہ ان کی سمجھ میں یہ بات تب تک آنے والی نہیں ہے جب تک کہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت ان کے دلوں میں نہ اتر جائے ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس اگر دنیاوی اور مادی اور حصی دولت نہ ہو تو نہ ہو ایک ایسی چیز ہم کو میسر ہوئی ہے جس سے ہم اچھی اور بری چیز کو اپنی زبان پر رکھ کر پرکھ سکتے یہ اسلام کا ذوق ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان میں انسان کو تمیز دلاتا ہے تو اس کو لاکھوں کروڑوں روپیہ آپ خرچ کر ڈالیے بازار میں سے یہ چیز خرید کر نہیں لائی جا سکتی اور لوگوں کے چاہنے کے باوجود بھی نہیں ملتی اگر اللہ نے نہ چاہا ہو مجھ پر اور آپ پر رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی وہ چاشنی عطا فرمائی جس کے زیر اثر ہم اچھائی برائی کو کھڑے اور کھوٹے کو سیدھے اور الٹے کو بڑی آسانی سے پہچان سکتے پچھلی قوموں کے بھی بڑے بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے میں دو تین مثال قرآن مجید کی آپ کو پیش کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ انہیں معاملات کے بعد میں بھی بڑا اعتراض تھا چنانچہ حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم جب حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ ناپتول میں کمی ہے تو ارے بھائی سامنے والے آدمی نے ایک کلو خریدا ہے تو آپ کلو سے گھٹا ہوا نہ دو کلو سے بڑھا ہوا تو دو گھٹا ہوا مت دو تو قوم کو یہی اعتراض ہوا تھا قرآن نے اس کو اپنے سینے میں ہم کو سنانے کے لیے محفوظ رکھا ہے اور وہ یا شعیب کیا ہم تمہاری نماز اور تمہارا دین برت لیں گے تمہارے دین میں داخل ہو جائیں گے تو وہ ہم کو ہم جن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں ہمارے آبا اور اجداد جن چیزوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں تمہارا دین اس سے روک دے گا ایک تو یہ کہا تھا اور دوسرا اعتراض انہیں کیا ہوا تھا ہم لوگ اپنے مال میں جیسا چاہیں تصرف کریں اس پر شریعت پابندی لگا دے گی تو تو ہم ایسا دین و ایمان نہیں لاتے یہ کہنا چاہتے تھے دیکھیے اعتراض ہوا کہ شریعت معاملات میں مالی لین دین کے اندر کیوں دخل دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر محفوظ رکھا اس امت کو سنانے کے لیے کہ تمہیں یہ نہیں کرنا ہے جنہوں نے انبیاء کے اپوزٹ میں یہ کیا انبیاء کے میں یہ کیا تم کو تو نماز میں جیسے احکام دیے گئے ہیں سولہ سلف کے لیے بھی اتنے احکام دیے گئے ہیں اور جیسے یہاں پابندی کرنے سے مسلمان مسلمان باقی رہتا ہے وہاں بھی آپ کی شان مسلمانی آپ کو جتانی ہوگی اور مسلمان کامل باقی رہنا ہے تو سولہ سلف میں بھی پکا مسلمان بننا پڑے گا قرآن کریم نے اور جتنی جگہوں کے اوپر مالیات کے بعد میں ہمارے ہاتھ ہم لوگ اپنا مال کہتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کا مان ہے اس مان کے اندر مسلمان کو اللہ کا مان کر چلنا چاہیے کتنی ہی جگہوں کے اوپر جو ہے قرآن کریم نے اسے ذکر کیا ہے جو لوگ کورٹ میں جاتے ہیں اور بعض قوانین کا سہارا لے کر ناحق کا اور حرام کا خرچ سامنے والی پارٹی سے لیتے ہیں اب یہ مال ہی کی تو بات ہے آپ کھا سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے فباہ نے کتابوں میں ذکر کیا ہو اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک آیت اس کے لیے نہ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون لوگوں دوسروں کا مال ناقد نہ کھاؤ اور حاکموں کے پاس اور کورٹوں میں ان کو لے جا کر ان کا حرام کا مال گناہ والا مال تم اپنے پیٹ میں نہ ڈالو تم جانتے بھی ہو کہ یہ حرام ہے شریعت نہ کہتی ہے پھر بھی تم وہاں جا کے مال کھاتے ہو کس نے پابندی لگائی مال کھانے کے شریعت میں یہ معاملات کے بعد میں بھی شریعت کی پکڑ ہے وہ کہتی ہے کہ تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو مالیات کے بعد میں بھی ہمارے احکام کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا اس چیز کو تمہیں اختیار کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے آپ کی تحویل میں آپ کی زیر نگران ایک یتیم بچہ ہے یا آپ کسی یتیم خانے کے ذمہ دار ہیں آپ کے پاس بڑی بڑی رقوم آتی ہے یتیموں کے لیے اگر آپ کوئی پوچھنے والا نہیں اتنی بنیاد کے اوپر یتیم کا ایک لوکما پیٹ میں کھا لیتے ہیں اور قرآن سے پوچھے اتنی زبردست ڈانٹ پلا ہے قرآن کریم قرآن کہتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار مسلمان تار نہیں لا سکتا ایک آدمی یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ لکما چاول کا کھا رہا ہے اللہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چاول نہیں ہے انگارا ہے پیٹ میں ڈال اللہ جسے انگارا کہے وہ پیٹ میں جا کر کسی کو سکون پہنچ سکتا ہے گت نہیں ہو سکتا آج اگر حرام کا مال انسان نے کھایا ہے کسی نہ کسی دن اس کو جیسے انگارا اثر کرتا ہے یہ لکما بھی ضرور اثر کرے گا دنیا کے ایک انگارے کی نہیں ہے اللہ کے یہاں کا جو انگارہ ہے وہ انسان کی پوری زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے میں پوچھتا ہوں یہ مال کھانے سے متعلق شریعت کی پابندی کیا معاملات کے بارے میں نہیں ہے پابندی لگاتی ہے کہ یہ کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے ہو آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ گروہ جو ہے وہ بیاج کھانے پر انٹرسٹ کھانے پر تلا ہوا ہے بڑی بڑی بستیاں جو مسلمان کی کہی جاتی ہیں وہاں کے ستر فیصد اسی فیصد لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں میرے بھائیوں کیا مسلمان اس سود اور بیاج کا رقمہ اپنے پیٹ میں ڈال کر یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کے اندر اور فیسلٹیز کے اندر سکون ملے پھر ہم لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں باباؤں کے پاس اور اللہ نے معاف فرمائے غیر مسلم ہوا بھکتوں کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری پریشانی حل نہیں ہوگی نہیں ہو سکنے کہ آپ جہاں سے یہ جو ہے سیلاب چلا رہا ہے وہاں کا رسنا بند کیجئے تب جا کر آپ کے دل کو سکون مل سکتا ہے ایک آدمی انگارے پر انگارا کھائے جا رہا ہو اور چلا رہا ہو کہ میرے پیٹ کے اندر بے سکونی ہے جلن ہے تو اس آدمی کو آپ کیا کہیں قرآن کریم نے میراث کے تفصیلی احکام بیان کرنا ہے میراث میں بھی اس وقت امت مسلمہ میں جو درہمی پھیلی ہوئی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے عمل کی روح سے تو ہم نے میراث کے بعد احکام کو اوپر رکھ ہی دیا ہے بالا چاہے ہم زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل کی جس وقت باری آتی ہے بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ اس پر قائل ہو جاتے ہیں ان کے پیتے ہیں اور اپنی بہنوں کا جس وقت کا دینے آتا ہے یا ایسے لوگوں کا جو ہمارے ذہن کے اندر وارسدار نہیں سمجھے جاتے ان کو جب دینے کا آتا ہے بیوی کے وہ رشتے دار کہ جن کو شریعت دلواتی ہے اور انسان کے ذہن میں نہیں تھا کہ وہاں تک پہنچے گا یہ ویلا تو اس وقت دیکھیے بڑے بڑے دیندار لوگ کس طرح پیچھے ہو جاتے ہیں ارے آپ کہتے بھی نہیں شریعت کہتی ہے کہ اس کے دلواؤ آپ کون ہیں جو اس کو منع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے کے احکام بیان فرما کر زبردست جو ہے دو آیتیں اس کے بعد اتار دی یہ اللہ کی حد مندیاں ہے نماز کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے و مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے برتے گا اللہ میں جنت دے گا کیا ٹھکانا ہے اللہ کی رحمت کا کہ تم ہمارے احکام کو میراث میں فالو کرو ہم اس کے بدلے میں جنت دیں گے سدا اس میں تم رہو گے اور اس سے بڑی اور کامیابی چاہتے کیا اور اگر نہیں تو اس کے بعد والی آیت باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ عُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَعْمُ خَالِدًا اللہ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان احکام میں تم نے آگے پیچھے کیا اللہ کی اور رسول کی بیان کیے ہوئے احکام کی نافرمانی کہ اللہ سیدھا مجھے جہنم میں داخل کر دے گا اور سدا اس میں رہنا پڑے گا قرآن کی دعا میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں خالی رنگی اس لیے کہ میراث کے احکام کو توڑنے والا آہستہ آہستہ ایمان کا کونے والا بن جاتا ہے یہ سب اسٹیپس ہیں ایک اسٹیپ آپ چکیے تو دوسرا چکیں گے دوسرا چکے تو تیسرا چک جائیں گے اور آخرکار موت کی آخری گھڑی میں جو سکرات کی نہایت ہی نازک گھڑی ہوگی ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان اللہ ہماری حفاظت فرما اور سخت ہے مسلمان اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا یوں سمجھتا ہے کہ ایک جزوی اور ذہنی حکم ہی کو تو میں نے توڑا ہے اس سے کیا بڑا اثر پڑ جانے والا ہے دوستو اپنی آخری زندگی کی فکر کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان خواتین اصل اعتبار تو آخری گھڑی کا ہے زندگی بھر کی ساری پارسائیاں اور نیکیاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر آخری گھڑی اچھی نہیں گئی تو یہ آدمی جہنمی بن کے دنیا سے جا سکتا خدا اپنی آخری گھڑی کے لیے اپنی زندگی کو سدھارو کل میسر زندگی میں انسان جیسا کرتا ہے وہ اس کی منزل کا پتا دیتی ہے یہ چیز کہ اچھا کرنے والا اچھی منزل یعنی جنت ہی پہنچے گا اور برا کرنے والا اللہ حفاظت فرماوے دنیا کا فائدہ یہی ہے کہ ایک راستہ آپ نے لیا وہ جہاں جا کے رکتا ہے اسی منزل پر آپ پہنچیں گے گناہوں کا راستہ اگر جہنم پر پہنچاتا ہے تو ہم لوگ اس سے کیسے جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ اس راستے پر ہم کو جنت مل سکے اس لیے مالیات کے میں بھی دوسرے لوگوں کو اعتراض ہوا اور ہمیشہ رہے گا یاد رکھیے یہ آواز آج کے لیے نہیں ہے کہ اور اور گئی کل کو بھی اس کی تیاری رکھنی ہے مفتی محمود صاحب نے میں کہا جو فرمایا میں واپس اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب تک ہم لوگ اپنے معاملات میں دینداری کو نہیں لائیں گے تب تک ہم لوگ جو ہے کسی اور کو سمجھا نہیں سکتے اور اس طرح کی آواز ان سے ممکن ہے مسلمانوں کا ایک ایک حصہ موقع موقع سے جو ہے دوسری طرف چلا جائے اور مسلمانوں کی جمعیت کو ایک دن یہ سمجھانا پڑے کہ سارے ہی شعبوں میں اسلام احکام دیتا ہے کل کو ہمارے ذہنوں میں بھی اعتراض شروع نہ ہو جائے دل کی زمین جو ہے نا وہ عمل سے تیار ہوتی ہے یہ بیچ والا پیریڈ جو ہوتا ہے اس میں انسان کی دل کی زمین جیسی تیار ہوتی ہے آنے والی آندھی کا ویسا ہی اثر پڑتا ہے مسلمان کا ایمان عمل کی روح سے مضبوط ہو تو اس طرح کی دسیوں آوازیں اٹھ کر چلی جا اس کے دل کو کوئی جھو نہیں لگتی لیکن دل اتنا کمزور پڑ چکا ہو تو اگر اس طرح کی آندھی آتی ہے تو مسلمان کی زبان کی بولنے لگتی ہے اللہ جو ہے ابھی پچھلے دنوں یہ جب سے مقدمہ چلا ہے اس طرح کا تو ہمارے یہاں شریف پنچ میں ایک عورت یوں میں نے اس کی زبان سے جس وقت سنا میں بہت بے چین ہو گیا اس نے جو ہے تین طلاق کے سلسلے میں یہ جملہ نکالا کہ شریعت آج کو کھوٹو بھی اللہ اس کے بعد مسلمان باقی رہ سکتا ہے یہ دل کی زمین ایک دم نہیں تیار ہو گئی وہ بہت پہلے سے اللہ کے احکام سے دوری پیدا ہو گئی تھی اور اس میں اگر کانٹاڑے درخت کا بیج بویا جائے تو کانٹے والا درخت ٹوٹ نکلے اتنی تیار ہو چکی انسان دائرے ایمان سے باہر نکل جاتا ہے یہ یہ ہماری مسلم خواتین بول رہی اللہ کی بنا اللہ کرے ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں عمل کی روح سے اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جماؤ رکھنے والے بنے ایک قوم کی جسے اخلاقیات کے اوپر اعتراض تھا کہ بھائی میں خدا سے ملوں اس سے رہن سہن اختیار کروں تو شریعت اس میں مجھ کو کیوں کہتی ہے کہ اس طرح سے کرنے کا کسی نے مجھ کو مارا تو میں اس طرح بدلا رہنا چاہوں لے سکتا ہوں اپنے دیرے دستوں کے اوپر مجھے اس طرح پکڑ رکھنی چاہیے میں رکھ سکتا ہوں شریعت مجھ کو پوچھنے والی کون اس طرح کا کہنے والے پچھلی قوموں کے اندر گزرے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ نہیں اخلاقیات کے اس باب میں اعتراض کرنے والے نبیوں کو رکھیں چنانچہ قوم آج جو تھی ان کو حضرت نبینا علیہ یہ فرماتے تھے جب تم تم بدلہ لیتے ہو ہو ہو ہو کسی کسی سے داروگیر پر پکڑ پکڑ کرتے کرتے تو تو بہت سخت ترین اس نے جتنا کیا اتنا کو اجازت ہے لیکن بڑی سختی کے ساتھ پکڑ کرتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری میری مانو فتق اللہ تو اس قوم نے کیا کہا تھا آپ ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو ہم تو ماننے والے نہیں ہیں کیا دیگر گردہ ہوگا نبی کا جب اس نے دینی تعلیم دی اور قوم کی طرف سے اس طرح کا جواب ملا ہوگا بہرحال اس قوم کو اس پر اعتراض تھا حالانکہ کتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں کسی کی تکلیف دینے پر آپ کتنا جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں شریعت میں قرآن میں ایک نہیں کئی جگہوں کے اوپر یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی سے بدلا لینا چاہو تو اتنا ہی لو جتنا اس نے تم کو تکلیف پہنچائی اور اگر بڑا جگر گردہ ہو تو صبر کر جاؤ معاف کر دو فمن عفا واصلح فاجره عليه جب تم نے معاف کر دیا اور معاملات کو سلجھا دیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا سبس ہو گیا آنکھیں بند ہوئی نہیں کہ تم اللہ کے اپنا اجر دیکھتے ہیں تو یہ چیز بھی شریعت کے دائرے میں پڑھنے والی ہے لیکن قوم کو مستقل اس پر اعتراض ہوا تھا کہ ہمارے اخلاقیات کے بارے میں شریعت دخل کس طرح سے دیتی ہے اسی طرح کی ایک قوم ہوئی جو حضرت لوت علیہ نبی علیہ السلام کی قوم تھی اسے یہ اعتراض ہوا تھا کہ ہم لوگ اپنی خواہشات اور جنسی تعلق جس طرح سے چاہیں جوڑیں شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں شریعت صرف جو ہے اللہ کے جو عبادات ہیں اتنی حد تک ہماری رہنمائی کریں ہم اپنی جنسی خواہشات جس طرح سے پوری کریں شریعت کیوں اس میں دخل دے حضرت لوت علیہ نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان میں موقع موقع سے یہ خطاب فرمایا تھا ادا تم الذکران من العالمین تم لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو لڑکیوں کے بجائے لڑکوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو بیویاں وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ بلکہ یعنی حضرت لوت علیہ علیہ نبی نے السلام فرمایا تھا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو لوگ تو تو حد سے تجاوز کرنے والے ہو حضرت لوت لوت علیہ علیہ نبی نے السلام کو قوم کیا دھمکی چلا کہ کہ انہیں اس پر رضامندی نہیں تھی ہمارے اس معاملے کے اندر دخل دے ایک مرتبہ قرآن مجید ہی ذکر کرتا ہے کہ ان کے یہاں عذاب دینے کے واسطے جو فرشتے آئے تھے حضرت لوت علیہ نبینا علیہ السلام کے یہاں بڑی خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے قوم کی نظر بگڑی وہ چونکہ لڑکوں کے اوپر نظر رکھتی تھی اور برے کام لڑکوں سے کرتی تھی تو انہوں نے اس موقع پر جو جملہ کہا تھا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کے دل کے اندر ہی یہ بات تھی کہ دین اس معاملے میں بالکل جو ہے انوالو نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا اور وہ اول عالمی ہم نے نہیں کہا تھا کہ عالم و جہاں کی فکر تم مت کرو تم مت رو ہم جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہیں بس ہم کو کرنے دیجیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات جو اس پر مستقل اعتراض رکھتے اور انہوں نے حضرت دود علیہ نبی علیہ السلام کو کہا قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين من المرجومين اگر جو ہے لوگ تم نے اپنی اس دعوت کو بند نہیں کیا وعد ہم کو کہنا بند نہیں کیا تو ہم تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر ڈالیں گے تمہیں در بدر کر ڈالیں گے بڑی جو ہے دھمکیاں اس وقت دی جاتی پچھلی قوموں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ہمارے معاملہ ہمارے جنسیات ہمارے اخلاقیات میں شریعت بدل دے قرآن کریم نے انگلی رکھ کر اس چیز کو بتا دیا ہے کہ نہیں یہ بھی شریعت ہے شریعت جہاں کہتی ہے وہی خواہش پوری کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر تم کرنے گئے اللہ کے یہاں تم حد تجاوز نہیں کرنے والے شمار ہوں اللہ فإنهم غير ملومين فمن وراء ذلك فأولئك هم اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے لوگ ہیں ہاں اپنی بیویاں ہوں اور باندیاں ہوں ان کے ساتھ کی ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرے اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو سرحد قائم کر دی ہے اس سے آگے بڑھو گے تو تم حد تجاوزی کرنے والے شمار اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر بڑی سے بڑی جو ہے پکڑ سکتی ہے اللہ کی پناہ اس وقت امت میں وہ سب گناہ رہے ہیں جن گناہوں کی بنیاد کے اوپر پچھلی بوگوں کو آسمان پر اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی لال اللہ رکھ رہے ہیں ورنہ اس کثرت کے ساتھ جو ہے پچھلی بھی اس طرح کے گناہ کر چکی ہے مجھے جو ہے مجمع بہت اہم ہے یہ بات بولتے ہوئے تھوڑی سی زبان پر جھجک ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ اور روم سا موقع ہے جہاں میں رہوں گا چونکہ میں شریف پنج سے تعلق رکھتا ہوں جب میاں بیویوں کے درمیان کے اس طرح کے واقعات آتے ہیں تو ہم لوگوں کے پوچھنے پر ایک بہت بڑی تعداد اپنی بیویوں کے غلط راستے سے اپنی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں گے تو پھر یہ بے سکونی کی حالت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا ایسی ناچاتیاں ہو جاتی ہیں ایسی اتفاقیاں ہو جاتی ہیں کہ میاں بیوی جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کل تک اتنی محبت چل رہی تھی یکلخت اور کیوں ہمارے درمیان میں اتنی دوری ہو گئی اللہ کو ناخوش کرنے والا آدمی کبھی خوش نہیں رہ سکتا لیکن بڑی کثرت سے جہاں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں بہت سی مرتبہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہماری امت اتنی بری تھی اللہ تبارک تبار حفاظت فرماوے اور اللہ نے جو دائرہ طے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور اور جگہ انسان کی نہ نہ اخروی کامیابی ہے دنیاوی لذت آپ وقتی طور پر اگر ایک انسان لذت آشنا ہو جائے جو اندوزی کر لے تو کیا اس کی وجہ سے بعد میں آنے والے سے اور اس کے پڑنے والے اثرات سے محفوظ رہ جائے گا آپ کی صحت بھی باقی نہیں رہے گی اور آپ کے لیے جانے والا بڑی بڑی بیماریاں بھی جو ہے تعریف ہو سکتی ہیں ہم لوگ تو اللہ کے پیروکار ہیں دنیا کی بیماری دو نمبر پر ہمارا رب جسے نہ کہتا ہے مسلمان آگے بڑھ کے سے سکتا ہے اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب گھریلو آداب اور استنجا وغیرہ کے احکام بیان فرمائے تو کفار مکہ مشرقین مکہ کو اس پر اعتراض ہوا تھا اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا کہ اچھا اتنی چھوٹی چھوٹی چیز اسلام میں سکھائی جاتی ہے معلوم ہوا کہ انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول یہ بھی سکھاتا ہے کہ سنجا اس طرح کرنا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد شریف کے بالکل ابتدا موجود ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اب کون پوچھنے والا تھا بعض محدثین فرماتے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ اور کفار تھے اور میں بنا کہ یہودی نے سوال کیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا نبی چھوٹی چھوٹی اتنی چیزیں سکھاتا ہے حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھتی ہی نہیں تھی کہ استنجا بھی ایک شریف دائرے میں پڑنے والی چیز تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب تو یوں دینا چاہیے تھا کہ بھائی کیوں سکھاتا ہے لیکن انہوں نے اسلوب حکیم کے طریقے پر حضرات صحابہ کا جو جگر گردہ اور ایمان مضبوط تھا اس دنیا پر جواب دیا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھلایا ہے کہ ہم تین پتھر سے استنجا کریں قبلہ کو کر استنجا نہ کریں داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کریں وہ یہ فرمانا چاہتے تھے گویا انہوں نے ایک بہت بڑی چپت اس کو ماری ہاتھ سے نہیں معنوی ایک چکر کے تم ان احکام کی خوبیوں کو دیکھو اعتراض کی چشمے کو پہن کر اسلام کے احکام پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے لیکن خوبیوں کو پہچاننا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے اس لیے اعتراض سب کو رہا ہے اور اس وقت بھی کفار و مشرقین کی جانب سے یہود و مسالہ کی جانب سے موقع موقع پر یہ آواز اٹھتی رہتی ہے اچھا اسلام اس میں بھی دخل دیتا ہے اس کو تو خارج کرنا چاہیے طلاق کی بابت وہ مسلمان کی پرسنل زندگی ہے اسلام کا اس پر کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے اس وقت کی جو آواز اٹھی ہے ہے وہ اسی کا ایک اور رہتی دنیا تک شاید اللہ تعالیٰ نے جب تک نظام قائم کر رکھا ہے اس طرح کی آوازیں اٹھتی رہے گی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر بنوایا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کے لیے انسان اور جنات کے اندر دشمن پیدا کر رکھے ہیں ان کا کام کیا ہے چکنے چپڑے انداز میں اور نہایت ہی الویل انداز میں اور لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے غلطی ڈالنے اور دھوکہ ڈالنے کے انداز میں کفر کی شرک کی اور اللہ کی نافرمانی کی باتیں لوگوں میں ویکتی کرتے رہتے ہیں اور ایسا مت جانو کہ اللہ کو پتا نہیں اور اللہ روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللہ چاہتا تو نہیں کر سکتے مگر یہ محمد ان کو چھوڑ دو ان کی حالت کے اوپر اللہ کو بعض لوگوں سے جہنم کو بھی تو کرنا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایمان دے دیتا لیکن اللہ نے چونکہ یہ بھی وعدہ کر رکھا ہے لَعَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لوگوں کو اور انسان و جین سے جہنم بھی بھرنی ہے ہم لوگوں کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس موقع پر فرمایا کہ محمد تم ان کو چھوڑ دو جن کے دلوں میں ہوگا قرآن کی زبان میں اگر ہم لوگ جو ہے بات سنیں تو ہمارے اس مسئلے میں قرآن کر ہم کو رہنمائی کرتا ہے کیوں یہ لوگ آواز لگاتے ہیں کہ تین طلاق ظلم ہے ان کے ان کی فطرت ہے اگر مردے کو آپ کہیں کہ مور کی آواز نکالو تو نہیں نکال سکتا اور انسان کی طرح بولے تو نہیں بول سکتا وہ تو مردے ہی کی آواز نکال دے عربی میں کہاوت ہے برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے اس لیے ان کی فطرت میں اگر ان چیزوں سے عداوت ہے اسلامیات سے عدالت ہے تو کبھی بھی اسلام کی حقانیت ان کی زبان پر آ عام ہے یہاں کچی امید ہے ہم لوگوں کو اس طرح کی امید ان سے نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ کے اسلام کو وہ جو ہے تاریخ کے کلمات کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر آپ جو اسلام کی طرف بلاتے ہیں نا کبو عالم نماز کی نماز تم جو اسلام کے احکام کی طرف لوگوں کو بلاتے کے دلوں پر تو بہت بھاری گزرتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے اس لیے بھول جاؤ کہ یہ حضرات جو ہے اسلام کے خوبی سمجھیں گے اور اس کی خوبی بیان کرنے لگیں گے لیکن ہم لوگ تو مسلمان ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ آگے قرآن کریم قریب یہی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آواز اس لیے نکالتے ہیں تاکہ لوگوں میں سے جن کے دل کچے ہیں وہ لوگ ان کی آواز میں آ جائیں اور ایک طبقہ جو ہے اسلام سے باہر اللہ نے چاہا تھا کہ یہ لوگ نکل گئے ان کی زمین خراب ہو چکی فاصل ہو چکی ہے اسلام میں باقی نہیں رکھا جاتا تو ایسی موقع موقع پر بدلنے والی آواز کے اندر کمزور اور روگی دل جو ہے وہ ادھر کو چلے جاتے ہیں دیکھا آپ نے مسلمان نام کی عورت ہے اور وہاں جا کے اپلیکیشن دیتی ہے کہ تین طلاق ظلم ہے کیا یہ اپنے اسلام پر باقی ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ اچھوں میں سے بروں کی چھٹائی بار بار کرتے رہتا ہے کہ جس طرح جو ہے انسان جب کوئی دانا غلہ کھاتا ہے تو اس میں سے کنکر اور اس طرح کی بری چیزیں جو انسان کی غذا قبیل کی نہیں ہوتی اس کی چھٹائی کر ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کو ایمان پر باقی رکھتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو جو ہے باہر کر دیا کرتے ہیں بہرحال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا اسلام شریعت ہم کو جس طرح عقائد کے بارے میں احکام دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ دل سے مسلمان رہو ویسے ہماری نماز کے بارے میں بھی احکام فراہم کرتی ہے اور شریعت کہتی ہے کہ مسلمان مسجد میں بھی مسلمان رہنا چاہیے اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ وہی شریعت ہم کو بازار میں خریدتے وقت یہ کہتی ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اگر اگر آپ مسجد میں نماز کے اندر آگے پیچھے اور کریں گے تو آپ کی نماز خراب ہوگی دین خراب ہوگا ایمان خراب ہوگا آپ سولہ طلب میں بھی انیس بیس کرتے ہیں تو آپ کا ایمان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ضرور آپ کے ایمان پر فرق پڑے گا اور اتنا فرق کہ آپ کو دلالت تک لے جا سکتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑنا ہی گمراہی اور دلالت ہے جی نہیں قرآن نے ایک جگہ میراث کے احکام بیان کیے اس کے بعد قرآن کہتا ہے اللہ اللہ اس لیے تم کو احکام میراث کے بیان کرتا ہے کہ تم اس کے علاوہ قانون پر عمل کر کے کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ معلوم ہوا کہ میراث کے احکام پر عمل کرنا گمراہی سے بچاؤ ہے اور اگر کوئی انسان میراث کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو وہ گمراہی کے راستے کی طرف ضلالت کی طرف جا رہا ہے اس لیے ہم مسلمانوں کا تو ایمان ہے کہ جس طرح وہ مسجد میں ہم کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے بازار میں بھی ہم کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے اور میں اپنے گھر میں رہوں تو بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ میرے ماں باپ کے ساتھ میری اولاد کے ساتھ مجھے کیسے رہنا ہے ہر قدم پر شریعت کی ایک تعلیم مستقل موجود ہے جس کے خلاف ورزی کرنے کا اثر میرے معاملات پر اور اس سے بڑھ کر میری عبادت پر اور کل کو میرے عقائد پر پڑ سکتا ہے میں نے بتایا یہ سب سیڑھی کے ذہنے ہیں کوئی انسان یہ سمجھے کہ معاشرت میں ادھر ادھر چلا دیا جائے گا تو کیا ہوا نہیں آپ کا ایمان خراب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ تو ابھی ہم کو پتا نہیں چلتا بہت سے بار مسلمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر تو اللہ کی اس طرح کی بے ایمانی والی بات کرتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں معاشرے میں بھی جب بھی پوچھو تو اس کے بارے میں لوگ شہادتیں کہ یہ مسلمان ہے لیکن آخری گھڑی میں ان کا ایمان ختم کیوں زندگی بھر کی یہ کمائی نے ایسی ہوئی تھی کہ اس دل رہا ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان جیسی پاکیزہ چیز کے ساتھ اپنے یہاں بلا رہے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کا اثر ہماری آخری کے اوپر بہت زیادہ پڑا دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ سب چیزوں پر ایمان لے آؤ اگر بات پر ایمان لاتے ہو بات پر نہیں لاتے ہو تو یہ سچے کافی یہی لوگ ہیں اللہ ایک جگہ میں کے ہے

اور رسول اور اللہ کے درمیان میں تفریق کرتے ہیں کہ اللہ کی ماننے کا رسول کی نہیں ماننے کا یہ بھی ایک فرقہ پیدا ہو چکا بھی ہے اور ممکن ہے اس امت میں پیدا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس سے بھی ڈرایا ہے کہ تمہیں سے میں کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ اس کے وہ ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پیٹ بھرا ہوا ہو اس کا اور اس کے پاس کوئی آدمی آ کر میری حدیث سنا ہے تو وہ یہ کہے کہ بھائی ہم تو قرآن پر عمل کرتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں جانتے میں سے کوئی ایسا مت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں معلوم ہوا کہ ایک قوم اس طرح کی جو ہے پیدا ہونے والی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ رسول کے ساتھ کرتے ہیں اور رسول اور اللہ کے درمیان میں فرق کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو کہتے ہیں کہ اس پر ہم ایمان رکھیں گے اور دوسری بات چیز جو اللہ نے ہی اتاری ہے اس پر کہتے ہیں کہ رقر اس کا تو ہم کفر کرتے ہیں اس پر ہم ایمان نہیں لاتے اور اسلام اور دنیا کا جو طرز معیشت ہے جینے کا ایک طریقہ ہے ان دونوں کے درمیان میں ایک نیا راستہ نکالنا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا تم کیا اسلام کی کشتی میں بھی قدم رہے اور دنیا کی کشتی میں اور وہاں کے قوانین پر بھی قدم رہے مسلمان رہو گے اللہ فرماتے کا بناتے پکی مہر ہے ان کے اوپر سچے کافر اگر دیکھنے ہوں تو یہ وہ ہیں کہ جو بعض بات پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ان کے پر ایمان نہیں لایا کرتے ایمان ایک اکائی ہے اول سے لے کر آخری ایک ایک جز پر جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے آپ کا ایمان اللہ کے یہاں نہیں جیسے ایک آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوئے ہاتھ دھوئے دوسرا ہاتھ دھوئے مزاح کرے ایک پاؤں بھی دھو ڈالے تو آپ بتائیے اس کو ایسا کہیں گے کہ آدھی طہارت تہارت حاصل ہوگی اور آدھی نہیں ہوگی ارے طہارت تو ایک ایکائی ہے جو پاؤں کا ایک چھوٹا سا بال کے برابر بھی جگہ اگر باقی لے جائے تو آپ کو ذرہ بھر طہارت حاصل نہیں ہوگی آدھی بونی کیا بالکل ہی حاصل نہیں ہوگی ایمان ایمان بھی ایسی ایکائی ہے اس کے اندر اول سے لے کر آخر تک جتنے کھانے ہیں سب جب تک نہیں بھریں گے آدمی سرے سے مومن نہیں ہو سکتا کامل ایمان نہیں مومن بھی جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کے ایک ایک حصے پر جب تک انسان کا ایمان نہیں اللہ فرماتے ہیں حقا للکافرین ہم نے کافروں کے لیے بہت جو ہے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور اس کے بھی مقابل مومنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بات ذکر فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم ان کو بڑا اجر نہیں اس کے بعد والی آیت کے اندر چھٹے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ذکر فرمائی ہے تو شریعت نے کبھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے قبول نہیں کیا ہے کہ انسان بعض چیزوں پر ایمان رکھے اور بعض چیزوں کا کفر کرے آج اگر ہم لوگ ساری چیزوں کو مانیں اور شریعت کے تین طلاق سے تین طلاق پڑ جانے کے اس مدے کو اگر نہیں مانتی یا طلاق کے حکم کو سینے سے نہیں مانتے کہ طلاق بھی شریعت کا کوئی حکم ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان کے ایمان کے دعوے پر ہم لوگ یہ نہ سمجھے کہ نماز کا انکار کرنے ہی کی بنیاد کے اوپر انسان نماز ایمان سے خارج ہو جاتا ہے طلاق کو جو حکم شرعی ہے اگر ایک انسان حکم شرعی نہیں مانتا تو اس صورت کے اندر اس کے ایمان کے لالے اور بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اس انسان ہم لوگ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اپنی عملی پریکٹیکل زندگی میں اگر ہم لوگ کوتا ہی کر رہے ہوں تو اس کے بعد آنا چاہیے مگر اس کا اثر یہاں ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہمارے عمل کو درست کرنے کے لیے شریعت میں اور شریعت کے اس حکم کے بارے میں ہمارے دلوں میں مستقل اعتراض پیدا ہو جائے اور یاد رکھو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ آخرت میں تو بہت بڑی سزا پائیں گے ہی لیکن دنیا میں بھی ان کو رسوائی کا ہے قرآن کہتا کیا تم تھوڑی سی بات کتاب پر اور بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور باقی ساری چیزوں کا کفر کرتے ہو یاد رکھو ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسواری ہے اور آخرت کے اندر بہت سخت کی طرف گھسیٹا جائے گا اور پھیر دیا جائے گا اس لیے بعض بعض کشتی میں انسان کے قدم رہ ہی نہیں سکتے اگر انسان سب چیزوں میں ایمان رکھے تو ہی مومن ہے اگر نہیں ہے بعض میں ہے تو آدھا مومن نہیں ہے وہ سیرے سے مومن ہی نہیں ہے اور اللہ ہمیں معاف فرمائے ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں نرم گوشا پیدا ہو گیا ہے جو اس طرح دین میں تفریح کرنا چاہتے ہیں اتنا اچھا آوازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہماری مسلم بہنوں کے لیے ہم سہانوبھوتی کر رہے ہیں دوستوں سہانوتی کرنے والا اسلام ہو سکتا ہے یا یہ لوگ جنہیں سرے سے دنوں میں ایمان میسر نہیں ہے یہ جملے کہے جا رہے ہیں اور ہماری ماں بہنیں بعض یوں سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس باقی ہمدردی کرنے والے شخص آ گئے دوستو قرآن کریم نے ایسے موقع پر بھی کسی کا حوالہ دے کر کہ تم لوگ تو سب پر ایمان رکھتے ہو ان کی بات ذکر نہیں کہ تم سمجھ جاؤ وہ کیسے ہیں قرآن ایک جگہ کہتا ہے یہ لوگ وہ ہیں جن سے تم کو محبت ہے لیکن جب ان کے دل میں جا کر دیکھو تمہاری محبت ہے اللہ کہتا ہے وہ تمہاں تم سے محبت نہیں رکھتے ہاں تم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم اور تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے طلاق کے مسئلے کو بھی ایسے ہی مانتے ہو جیسے نماز کو مانتے ہو اور مسلمانوں کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں نرم کو چاہے کہ خیر خواہ ہیں ہمارے اور اگر تھوڑا برا کر رہے ہیں تو وکاس بھی بہت ہو رہا ہے اللہ ان کو محفوظ رکھے اور سیدھے اور برے کے درمیان میں تمیز کی کی برامد فرماوے دوستو ہم لوگ ایمان کے اوپر جس پر کوئی انگلی اٹھاوے گا ہرگز جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا ہم کو اپنی جانوں سے زیادہ ایمان کیا اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ کھڑے کھوٹے میں تمیز کو ہم لوگ ایسے موقع پر بولنے جائیں قرآن کریم آگے بھی کہتا ہے وہ ایک لبو قول و امن جب تمہارے ساتھ اسٹیج پر بیٹھتے ہیں نا تو تم کو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ہیں سارے آکام کے اندر ہم ہاں ہاں ان کی اپنی اپنی مجلسوں کے اندر جا کر دیکھ لو تو جب الگ بیٹھتے ہیں انگلیوں کو اس طرح سے جو ہے سب پکڑ لیتے ہیں لیکن ان کی اپنی نجی مجلسوں کے اندر جا کر دیکھو تو تو اللہ نے مر تمہارے غصے کو پوچھتا کون یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ علیہ تم دو چار مومنوں کو دھوکہ دے جاؤ گے باقی اللہ تو تمہارے سینوں کی خواصت کو اور کو خوب جانتا ہے خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ایمان کے اندر مضبوطی یقین کروانا ایمان والوں سے محبت کرو آپ کے دلوں کے یہ خانے ایمان والے کی محبت سے پور ہونے چاہیے اللہ رسول کی محبت سے پر ہونے چاہیے بہت ضرورت اس بات کی ہے دوستو ہم لوگ حضرات علماء سے وابستہ ہوں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اپنے دین کے رہنما سے کر چکا ہے اور دوستو اللہ ہمیں معاف کرنا ہے یہ سوچی سمجھی تنظیم کے رہا آپ اگر حضرات اہل علم سے کٹ گئے تو یقین جان سیدھی راستے پر نہیں رہ سکتے وہ میں نہیں کہتا میں اگر اتنی بڑی بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس نے ماجہ شریف کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علم یوں نہیں اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جو ہے سارے علماء ختم ہو جائیں گے اور سارے علماء کتنے ختم ہوں گے خود اللہ تعالی نے فرمایا جب اللہ ایک بھی عالم باقی نہیں رکھے گا تو پھر لوگ جاہلوں کو نادانوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا دیں گے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسئلوا فافتوا فضلوا وضلوا ان سے معاملے شریعت کے پوچھے جائیں گے کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے کسی ایڈوکیٹ سے اور کسی دنیا کی اسٹڈی کر کے اسلام کو سیکھنے والے آدمی سے اور کسی روشن خیال سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہماری شریعت طلاق کے بارے میں کیا کہتی ہے اللہ فرماتے وہ جواب بھی دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ اس لیے بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء سے وابستہ رہیں ان سے دنیا آپ کو لاکھ پرزن کرنا چاہیں اپنے ایمان کو پیش نظر رکھ کر کم سے کم کسی اور بنیاد پر نہیں اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر حضرات دوستوں آج کتنے ہیں ہم میں سے جو حضرات کے کے پاس دس پندرہ منٹ لیے اپنے اوقات کو گزارنے کو ضروری سمجھتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ وائرس آنے سے حفاظت کا سامان کرتے ہیں نیٹ اگر آپ نے ڈلوایا ہے تو اینٹی وائرس پروگرام کتنے سو کا خرید کر ڈالتے ہیں اندر تاکہ وائرس نہ آ جائے علماء کی صحبت پندرہ منٹ کی یہ اینٹی وائرس پروگرام ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان صحیح آداب کے ساتھ خلوص کے ساتھ اہل دل کے پاس پندرہ منٹ کم سے کم بیٹھ لے گا انشاءاللہ اس کے ایمان پر اثر نہیں پڑے گا چونکہ اگر کسی سیب بیچنے والے کے پاس سیب خریدا جاتا ہے اور کسی آم بیچنے والے کے پاس سے آم ملتا ہے تو اللہ والوں کے پاس اللہ کیوں نہیں مل رہے کیا یہی شعبہ رہ گیا تھا جس میں اللہ نہیں ہے اور ساری دکان پر جو ہے جس دکان جو دکان جس نام سے مشہور وہاں سب چیزیں ملتی ہیں صرف یہی نہیں ملتی دوستوں اپنی ضرورت سمجھو اس چیز کو ہم لوگوں نے اس کو ضرورت کے کھاتے میں سے ہی باہر نکالا اسی لیے ہمارا ایمان بہت متاثر ہو رہا ہے ضرورت اس کی ہے کہ گاؤں گاؤں تفصیل کے نظر اور نصیحت کو اپنی ضرورت سمجھ کر ہم لوگ جو ہے سنیں آج جمعہ کو بہت سے اہم تو ماشاء اللہ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں آپ پانچ منٹ دس منٹ کی اتنے گہرے مسئلے کو ممبر پر سے بول لیجیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا پسینہ پسینہ ہو جائے گا اللہ کے حوالے سے بات کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں کوئی محنت پاپڑ دیکھنے کے بعد آدمی تیار کر کے لاتا ہے لیکن جمعہ کے دن آپ مجمع دیکھیے چار پانچ آدمی کیا دین کی اتنی قدر ہے اور یہ منظر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں باہر کھڑے رہ کر لوگ باتیں کرتے اللہ کی بات سننے کے لیے پانچ منٹ کا موقع نہیں کیا ہم اس اللہ سے نصرت کی امید رکھتے ہیں تم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ اللہ رسول کی دو پانچ منٹ بات سنو اور میرے بھائیوں اللہ ہم کو معاف کرنا حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کیا ہماری اس طرح کی زندگی سے اب اہل علم سے ہم کو دوری ہونے لگی ہے اور اہل علم سے دوری کی بنیاد پر اللہ کی صفت علم سے ہم لوگ دور ہو جائیں اور اس سے بڑا کوئی گھاٹا نقصان نہیں اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان نہیں ہے دوستوں کوئی انسان اگر اپنے ایمان کو بچا کر لے جائے عالم کا ذاتی فائدہ نہیں اور کوئی ہلاک کر کے جاوے تو اس کا ذاتی نقصان نہیں ہے انسان اپنا نقصان اپنا نفا کرتا ہے مجھے اپنی ضرورت اگر دنیاوی معلوم ہوتی ہے تو دینی ضرورت بڑی اہم ترین ہے مجھے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں پوچھ پوچھ کر عمل کرنا چاہیے دوستو ہماری حالت تو اتنی بدتر ہو گئی ہے کہ جب فیصلے کا موقع آتا ہے ہمارے میٹروں کے اندر تو ہم لوگوں کو دنیاوی قوانین پر زیادہ اعتماد ہے بنسبت شہری فائدے پر ہماری زبان لڑکڑا مسلمان کے لیے بولا جا سکتا ہے اس طرح لیکن حال دیکھ لیجیے آپ آپ لا تشکیل کر کے لائیں گے اسے تو وہیں اطمینان ملے گا کہ پیسہ ملتا ہے حرام کا پیسہ کھانے والے آدمی کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پیٹ پر کیا لاکھ ڈیڑھ لاکھ کسی کو آج تک پہنچا ہے تو آپ کو پچیس پچاس لاکھ نے کسی کی زندگی بنا دی ہے تو آپ کی بنا دے گی اور اللہ کے راستے پر چل کر اگر ہم نے اپنی پروسیجر اور کاروائی طے کی ہوگی اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا اگر آپ غلطی پر بھی ہیں نا لیکن ایک مرتبہ آپ آپ نے کو شریعت کے حوالے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے اور قرآن کی آیات شاہد ہے اس پر اس پر قرآن کریم کی آزاد شاہ ہے اور ہم لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شریعت میں نہیں ہم لوگوں کو دوسری جگہوں کے اوپر جانا ہے تو قرآن کی ڈانٹ سن لو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ پر ایمان جو ہے رکھ لیا اللہ رسول کی مان لی اور جب انہیں دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ دوسرے راستے یہ لوگ مومن نہیں ہیں سن لو قرآن کہتا ہے وما اولائی کا بالمومین اور ہم لوگ سمجھے کہ یہ کسی وعد اور نصیحت کے لیے بلایا جا رہا ہوگا تو اس میں نہیں آئے یا نماز پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہوگا اس میں نہیں آئے یا جو ہے گشت کے اندر نہیں آئے ان کے لیے بیان ہوگا نا آگے قرآن کو بھی کہتا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کو فیصلہ سونپو تو ایسے لوگ راستے سے دوسرا راستہ اختیار کر بیٹھے نظر آتے ہیں یہ کوئی بیان باز کے لیے نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے خاص یہ آیت اتاری گئی ہے اور اللہ جو ہے ہماری نفسیات سے بہت اللہ کہتا ہے وہی لبھو الحق کو یادو دی گئی مجھے اگر لینے کا ہوتا ہے کسی سے تو کسی کی تشکیل کی بھی ضرورت نہیں ہے جھکے جھکے شریعت کے پاس چلے جاتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حق یہاں ملتا ہے چلو فیصلہ شریعت کے اندر یہ ہماری نفسیات سے ہمارا رب واپس نہیں ہوگا تو اور

کے بیٹے کو یوں کہ تمہیں میری محبت پہ شک ہے جو تم میرا نہیں مانتے کیا تمہیں اتنا بھی پتا ہے کہ تمہارے باپ نے تم کو ظاہری وجود بخشا اللہ نے اس کو ظاہری ذریعہ بنایا ہے اور تمہاری اب تک پرورش کی میں کہہ رہا ہوں تم کو محبت کا شک ہے کیا میرے بارے میں اللہ اس طرح فرماتا ہے کہ کیا تمہیں دین کے بارے میں کوئی شک ہے ہم یہاں اللہ علیہ رسول کیا یہ میں مسلمان ہونے کا دعویٰ لے کر گھومنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کے پلیٹ فارم پر جائیں گے تو ہم اللہ رسول ہم کو ظلم کر بیٹھے گا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا یہی لوگ ظالم ہیں تم گئے گئے وہاں وہاں جیت جیت کر بھی بھی بھی بھی آئے تو تو اللہ اللہ نے نے تمہارے اوپر مہر لگا دی تم ظالم فرما دیا اور مسلمان ہو تو تم کو تو کیا کہنا چاہیے هم المفلحون یہ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف چلو وہاں فیصلہ کروا دو تو کہتے ہیں ہم نے اللہ کا سنا اور اللہ کا مانا آپ یہاں آ کر ہار بھی جاؤ گے نا تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہوگا کامیابی تمہاری کیا یہ چھوٹی چیز ہے کہ اپنا معاملہ شریعت کو سونپ پیسے کا ملنا نہ ملنا ہارنا جیتنا دو نمبر کی بات ہے بہت بڑی چیز تو یہ ہے کہ میں اپنے معاملے کو شریعت سے حل دوستوں یہ سب آیا آج بھی ویسی ہی زندہ جیسے اس دن اتاری گئی تھی اس دن زندہ تھی اور وہاں جا کر شریعت کے خلاف حکم کو اپنے سر لے کر ایماندار اپنے آپ کو سمجھنے والوں کے لیے قرآن قسم کھا کر کہتا ہے فلاح اور بھی کلا ہرگیز نے آپ کے رب کی قسم ہے محمد یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے حتیٰ یہ حقیقت تب تک ان میں ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنی شریعت کو حکم نہ سونپے

فیصلہ آ جانے کے بعد آپ کے خلاف آیا ہو تو آپ کے دل میں ڈسن نہیں ہونی چاہیے کہ شریعت شریعت نے میرے خلاف کیوں فیصلہ کیا ارے پورے پورا تسلیم کر دو دو دو اپنا وجود وجود دے دے کسی کو تو مان چیز جی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے پر یہ فرمایا ہے قرآن کریم یہ محمد یہ لوگ یہودی آپ کے پاس فیصلہ کیسے کرا سکتے ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے لیکن اس کو نہیں سونپتے اس سے راہ مڑ کے دوسرے دنیاوی قوانین کی طرف جاتے ہیں سنو ہوما مومن یہ لوگ مومن نہیں ہے کئی مرحلوں پر قرآن کریم نے اس چیز کو ذکر کیا اور پانچویں پارے کی آئے ہیں تو قرآن نے کہا ہے یہ تو بہت زبردست چیز کہہ دی جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر ادھر جاتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق ہے وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عن الرسول امام جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف فیصلہ کرائیں وہاں تو جو لوگ اپنے دل میں نفاق کا وائرس رکھتے ہیں محمد تم دیکھو گے کہ وہ رات بچک کر دوسرے طرف کو جا اللہ کی پناہ ہمارے دلوں سے اگر ایمان نکل گیا تو دنیا بھر کی دولت میں کس کام کی مسلمان کی نگاہ کے اندر ایمان سے بڑھ کر کوئی بڑی دولت ہو نہیں سکتی میں مسلمانوں کو ایک اپیل اس موقع سے کروں گا کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شریعت کے اندر دائرے شریعت میں رہ کر اپنے مسائل حل کرائیں انشاءاللہ شریعت آپ پر ظلم نہیں کرے گی اور اگر کسی موقع سے آپ کو اس قسم کی چیز لگے تو حضرات علم بڑے سے بڑے اکابرین موجود ہیں ان کی حاضری میں جا کر آپ اپنا سولوشن کرا سکتے ہو ایک بات ہے کہ اللہ کے پلیٹ فارم سے ہونے والا فیصلہ انسان کی زندگی میں خیر برکت ہے اور یہاں سے ہٹ کے اگر کوئی دوسری جگہ گیا اس سلسلے میں کوئی بات نہیں اگر صحیح فیصلہ ہوا ہے تو تو پھر آپ کی زندگی کے اندر خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے باقی اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے والوں کا انجام بولنے کی ضرورت میں اپیل کروں گا کہ آپ حضرات جو ہیں سولوشن کے لیے سب سے پہلے کا کا یا اسلامی مہاجین جگہ ان جگہوں کا جو ہے سہارا ہے یہ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی آپ کی شریعت ہے آپ وہاں جا رہے ہیں کسی اور جگہ کی اپنے گھر میں آپ آپ جا رہے ہیں انشاءاللہ کو اپنا دوسری جگہ جانے کے انسان ایک گونا اجنبیت اور جو ہے پھر اپنا محسوس کرتا ہے اور جو ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف توجہ دیں اپنے اسلامی احکام کو اسلامیات ہی سے حل کریں اور گاؤں کے جو بہت سے گاؤں کے اس وقت ذمہ دار حضرات بھی آئے ہوں گے میری ان حضرات سے بھی اپیل ہے کہ آج سے بارہ سال پہلے بہت لمبا عرصہ نہیں ہے مجھے اس شعبے میں لگے ہوئے سولہ سال ہو گئے ہیں شروع کے چند سالوں میں میری آنکھوں نے خود دیکھا کہ جب گاؤں کی جماعت کو کہا جاتا تھا کہ ایک پارٹی شریعت کے پاس تھوڑی سی نہیں آ رہی آپ سمجھا بجھا کر اس کو یہاں لانے کی ماشاء اللہ اکثر گاؤں کی جماعتی امداد کرتی تھی اور انہیں یہاں لا کر جو ہے شہر کے پلیٹ فارم پر بٹھاتی تھی لیکن آج حالت بہت بگڑ چکی ہے ہماری جماعتوں کا حال کیا ہو گیا ہے ہم لوگ خوب جانتے ہیں اور یہ بھی جماعتوں کا باقاعدہ سوچی سمجھی تنظیم کے لوگوں نے ہمارے اتحاد کو توڑ دیا مجھے تو بڑا تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ ایک گاؤں میں دو پارٹیاں سیاسی روح سے ہو چکی لیکن یہ بلا سے تعلق رکھنے والے اور ان کا راج کارن سے بلا لے گا تعلق اب جو ان کے نیتا ہیں وہ جس وقت اسٹیج پر ملتے ہیں تو بڑے دوسرے کے ملتے ہیں لیکن ان کے نام پر ڈیوائڈ ہونے والے گاؤں کے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تیار ہوئے ہیں آخر ایسی تو کون سی ہم لوگوں کی حمیت ہو گئی کہ ان کے خاطر ہم لوگ جو ہے عداوت رکھے وہ تو ملے اور ہمارے مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان سے دل ملے کتنی جو ہے اور ہر گاؤں کی تقریباً یہ حالت ہو گئی ہے ابھی آپ کو شاید اندازہ ہو پچھلے الیکشن پر تو حضرات اہل کے گروہ نکلے بھی تھے پر خدا گاؤں کی یہ پارٹیاں اپاتیشن ختم نہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے دیکھنے کا تعلق نہیں رکھتا کتنی بری حالت ہو گئی ہے اور ہماری اتفاقی سے بڑھ کر مسلمانوں کو اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ اسی حکم بابا قرآن کریم نے ایک جگہ جو ہے اس چیز کو کہہ دیا ہے اندر ہی ایک دوسرے کو جو گے باہر کا آدمی بھی نہیں سکتا لوگوں کو اپنی مضبوط قوت رکھنی چاہیے اور اللہ کے ایک کریمے کے اوپر متحد ہو جانا چاہیے ہم لوگوں کو تو میں اپیل کروں گا انشاءاللہ ہم لوگ اس سلسلے میں اپنی اس موقع کے اوپر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے قرآن کریم علی شریف میں مضمون آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی فاصلوں سے بھی دے دیتے ہیں تو اس وقت جو مسلمانوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں یہ معلوم نہیں شاید کوئی اور موقع ہم کو میسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کہ اتنی مضبوطی سے ہم لوگ کہہ سکے کہ بھائی طلاق کے یہ احکام ہیں اور آپ شہری منچ سے اور دینی پلیٹ فارم سے اپنے مسائل حل کروائیں اللہ سبارک تعالیٰ اس موڑ کو مسلمان کے مسلمانوں کے لیے خوشگوار اور مسلمانوں کو آئندہ زندگی کے اندر اس کا عزم کرنے کی توفیق کا استعمال ہے ہماری آئندہ زندگیوں میں ہم لوگ کبھی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو نہیں توڑیں گے مجھے طلاق کا قدم رکھنا ہوگا یا نکاح کا قدم رکھنا شریعت سے پوچھ کر کروں گا اگر انسان اس چیز کو چھان لے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ دشمن چاہتے ضرور ہیں دیکھیے ان کے دلوں سے اسلام کی عداوت تب تک نہیں جا سکتی جب تک کہ ایمان نہ آ جائے لیکن وہ آپ پر داؤ نہیں چلا سکیں گے قرآن کریم نے اس کو میں نے جو ابھی آیت کریمہ ذکر کی ہاں انت اللہ اسی کے نیچے قرآن ذکر کرتا ہے نہیں ابو اللہ شیخ دین اللہ کے دین کو اتنا ذرا اثر بھی وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ ہم لوگ بھی اگر مضبوط ہو جائیں تو اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ عزم کر کے جانے کی ضرورت ہے پکا وعدہ کر کے جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے اور جب تک ہماری شریعت کے پاس اس کا علاج ہے مسلمان کا علاج شریعت کے پاس نہیں تو اور کہاں لیکن مسلمان کبھی سوچتا ہے کہ بعض مراحل ایسے آ سکتے ہیں جہاں ایک پارٹی ہٹائے کر اتر آتی ہے کیونکہ شریف ان کے پاس ستہ نہیں ہے تو ایسے مواقع کے اوپر آپ مشورہ کریں آپ کو جو ہے ایسی رات ایسی رات بتائی جا سکتی ہے جس جگہ آپ پر بھی سزا میں ضرور نہ ہو لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم نے اپنی شریف کو پوچھا نہیں پوچھا اور سیدھے دوڑ کر جو ہے ایسے چلے گئے ہاں۔ مسلم معاشرے تو ہم لوگ اس موقع سے تہیا بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہاں، مسلمان کو ڈال دیں اور ہماری مطالعوں کا جتنا اس سلسلے میں اللہ اور آئندہ ہے ہم لوگ قریب سے جائیں اللہ اس کی میں توفیق میں نے ایک جو ہے کاغذ تیار کیا ہے آپ لوگ اس کو ضرور لے جائیں اور اس چیز کو پڑھیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ میرے ذہن کے اندر اس وقت جس قدر معلومات تھی اور ہمارے مسلم معاشرے کے تعلق سے اسلام کے کمی کی جتنی چیز تھی میں نے جمع کرنے کی کوشش کی اللہ کرے کسی ایک کو اس سے فائدہ ہو جائے آپ لوگ ضرور اس چیز کو پڑھیں